Umair Ijaz Umair scholar at Gmail dot com U M A I R T H E S C H O L A R at Gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Ijaz dot K W W W dot U M A I R I J A Z dot بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کا ہمارا podcast Adobe Flash Player کو اپڈیٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہے ایڈوبی فلیش پلیئر کو اپڈیٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں لیکن جو آج اس پوڈ کاسٹ میں جس طریقے کی میں ڈیمونسٹریشن پیش کروں گا وہ ایک الٹرنیٹو وے ہے آپ ایک تھرڈ پارٹی پروگرام کی مدد سے ایزیلی ایڈوبی فلیش پلیئر کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے اس میں بعض اوقات بعض لوگوں کو کچھ کنفیوژنز ہیں جس کے باعث یہ طریقہ تقریباً تمام یوزرز کے لیے چاہے وہ بگنر نالج ہی کیوں نہ رکھتا ہو اپ ڈیٹ کرنا ایزی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس تھرڈ پارٹی پروگرام کی طرف جو یہ ہمارے لیے کام آسان کر دیتا ہے اس تھرڈ پارٹی پروگرام کو میں ڈاؤن لوڈ کروں گا ان کی ویب سائٹ سے جو کہ ہے W W W dot P X C dash coding dot com تو ابھی وہ میرے پاس انسٹال نہیں ہے میں ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے سامنے اس کو انسٹال کروں گا اور پھر ہم فلیش پلیئر کو اپڈیٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس فلیش پلیئر انسٹال نہیں ہے تو پھر بھی یہ پروگرام ایزیلی آپ کو فلیش پلیئر انسٹال کر دے گا اور اگر آپ کے پاس فلیش پلیئر انسٹالڈ ہے تو چیک کرے گا کہ فلیش پلیئر کا کوئی نیو ورژن آیا ہے اگر آیا ہوگا تو آپ کو پرومپٹ کرے گا آپ یس کریں گے اور انسٹالیشن اسٹارٹ ہو جائے گی ادروائز آپ کو وہ کہے گا کہ آپ کا جو کرنٹ فلیش پلیئر ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا فلیش پلیئر انسٹال ہے نہیں ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے یا اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہے تو پہلے ہم وہ تھرڈ پارٹی پروگرام یعنی کہ alternate Flash Player auto updater جو سافٹ ویئر کا نام ہے اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ونڈوز آر پریس کروں گا رن ڈائلگ باکس کے لیے اب یہاں میں ٹائپ کروں گا میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ اس ویب سائٹ کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ اگر آپ کو یہاں پر سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ وہاں سے کلک کر کے ڈائریکٹلی اس ویب سائٹ پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر اس پہ اب میں انٹر پریس کروں گا یہ پیج ان کا اپلوڈ ہو چکا ہے اب ہم لنک لسٹ لیں گے انسرٹ میں جوز یوز کر رہا ہوں اس ڈیمونسٹریشن میں اب میں اے سے alternative Flash Player update تلاش کروں گا alternative Flash Player auto updater اب اس پہ انٹر پریس کروں گا ایڈورٹیزمنٹ سے نیچے ڈاؤن لوڈ کا لنک آ رہا ہے اس پہ اب میں ڈاؤن لوڈ پہ انٹر پریس کروں گا اور یہ اب ڈاؤن لوڈ اب یہ ڈاؤن کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم ہم سے نے موو کیا اس میسج کی طرف اور اب رن اور اوپن فولڈر کا آپشن ہے تو ہم میں اوپن فولڈر پہ اسپیس بار پریس کروں گا Downloads, items, new list box read only to move to an Java setups, alternative dash flash dash player dash auto dash updater dash 1.1.0.5 dash setup dot x. اب یہ سیٹ اپ کی فائل آ گئی ہے جہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے اندر یہ اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو میں اب یہاں انٹر پریس کر کے اس کو انسٹال کروں گا Enter. Select setup language. Select the language to use during the installation colon combo box. English to change the... English select है, tap tap करके next करेंगे. Tap, OK button to active. OK पे space bar press करेंगे. Space. Setup dash alternative flash player auto dash updater dialog. Cancel button to activate press space bar period. Setup dash alternative flash player auto dash updater dialog. Welcome to the alternative flash player auto dash updater setup wizard. This will install alternative flash player auto dash updater 1.1.0.5 on your computer period. It is recommended that you close all other applications. Now tap tap karke. Tap next greater button to activate. Next space space bar press kar denge. Space. گی ایگریمنٹ آپ ایرو کریم ٹیپ کر کے Tab. Let's back the tab. Next greater button to act a space to continue comma. Click next period if you would like to select a different form. اب لوکیشن جو ہے وہ اگر آپ براؤز کرانا چاہتے ہیں تو لوکیشن چینج کر سکتے ہیں. Tab. Browse the tab. Let's back tab. Next great space to continue comma. Tab. Browse the tab. Let's back tab. Next greater button enter. Select the additional tasks you would like. Tab. Create a quick launch icon. Not check Tab. Let's back but tab. Next greater button enter. Install button to add enter. Cancel button to act activate press space bar period 1%. Setup was finished installing alternative flash player auto dash updater on your computer period. The application may be launched by selecting the installed icons period. Click finish to exit setup period. 3 view launch alternative flash player auto dash updater checked 1 of 1 to move through or exp- اب یہ auto updater launch check ہے اگر میں اس کو چیک رکھ کر فنش پہ انٹر پریس کروں تو یہ اوپن ہو جائے گا فنش ہونے کے بعد اور اگر میں یہاں پہ اسپیس بار پریس کر کے اس کو ان چیک کر دوں اور فنش پہ کلک کروں تو یہ فنش کے بعد اوپن نہیں ہوگا اس کو لانچ کرنے کے لیے مجھے اسٹارٹ مینیو میں جا کے یا جیسے کہ میں ونڈوز یوز کر رہا ہوں تو اسٹارٹ اسکرین میں یا ونڈوز ایٹ میٹرو ایپس میں جا کر مجھے اسے لانچ کرنا ہوگا تو ابھی میں اس کو چیک ہی رکھتا ہوں تو آپ دونوں وے میں اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو ان چیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو چیک کر کے بھی فنش سے اوپن کر سکتے ہیں اور جو انسٹالیشن تھی وہ میں دوبارہ سمرائز کر دوں انسٹالیشن اس کی فیئرلی سمپل ہے کوئی خاص اس میں چیز نہیں تھی نیکسٹ نیکسٹ اور فنش والا سیٹ اپ ہی ہے نیکسٹ نیکسٹ اور آپ انسٹال پہ انٹر پریس کریں گے اور فنش لاسٹلی آ جائے گا تو چونکہ میرے پاس ڈاؤن لوڈیڈ نہیں تھا اور اس سسٹم کے اوپر تو میں نے اس لیے آپ کو اس کی ڈاؤن لوڈنگ بھی دکھائی اور اس کی انسٹالیشن بھی دکھائی اور کچھ لوگوں کی ریکویسٹ بھی تھی کچھ دوستوں کی کی کی کہ اس اس انسٹالیشنز بھی بھی دکھائی جائے میں نے انسٹالیشن کو انکلوڈ کیا ہے ادر وائز انسٹالیشن میں کوئی خاص بات نہیں تھی ٹیپ کے فنش پہ اسپیس بار ویٹ کریں گے تاکہ یہ لانچ ہو جائے اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو رائٹس نہیں ہے اس پروگرام کی شاید یہ ونڈوز ون کی وجہ سے اس طرح کہہ رہا ہے تو میں آلٹ وائی کر کے یس کر دیتا ہوں کیونکہ میں ہی اس کمپیوٹر کا ایڈمنسٹریٹر ہوں اب یہ آٹو آٹو سٹارٹ سٹارٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کا مطلب ہے کہ جب ونڈوز سٹارٹ ہو بوٹ ہو اس کے بعد کیا یہ پروگرام بھی آٹومیٹیکلی اسٹارٹ ہو یا نہیں تو میں اس کو نو کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ونڈو سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ بہت سارے پروگرامز سٹارٹ اپ میں لگا دیں کہ جیسے ہی ونڈو سٹارٹ ہو اسکائپ بھی آن ہو جائے ونڈوز لائیو میل بھی آن ہو جائے مائیکروسافٹ آفس بھی ہو جائے انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے تو وہ آپ کا بوٹنگ ٹائم انکریز ہو جاتا ہے تو آپ کو ریکمینڈ میں یہی کروں گا کہ آپ کم سے کم پروگرام آٹو سٹارٹ میں رکھیں تو یہ پروگرام بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو آٹو سٹارٹ میں رکھنا ہے کہ جیسی ونڈوز آن ہو تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اوپن ہو جائے تو میں اس کو نو کروں گا باقی آپ اپنی سیٹنگ کے مطابق کر سکتے ہیں ریکمینڈیڈ اس کے لیے میں نو ہی کرتا ہوں اور یہ یس نو جو تھا یہ صرف اس سافٹ ویئر کا تھا اب آگے ہم دیکھیں گے ایپ نوٹنشنشن ایک ٹیب ہے اور ایک اور ٹیب میں کو دکھاتا ہوں سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہ ڈفرینٹ سیٹنگز ہیں اور ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بائی ڈیفالٹ سیٹنگز ورک کرتی ہیں settings three tab about tab does which updates tab does ہمارا مین کام اپ ڈیٹس ٹیب سے ہی ہے جس جو سٹارٹ میں تھا جو مین ٹیب اس کی تھی جیسے ہی ہم نے آٹو سٹارٹ کو نو کیا تھا مین ٹیب سامنے آئی تھی اور ٹیب ہم نے پریس کیا تھا تو آیا تھا چیک اینڈ اپ ڈیٹ یہ چیک اینڈ اپ ڈیٹ جو ہے یہ ایڈوبی فلیش پلیئر کا پوچھ رہا ہے اگر ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ایڈوبی فلیش پلیئر کو اپ ڈیٹ کے متعلق بتائے گا اب ہم اس پہ اسپیس بار پریس کر کے اس کو چیک کریں گے یہ چیک کرے گا کہ اپ ڈیٹ اویلیبل ہے یا نہیں اسپیس نیو ورجنٹ وائٹ ابھی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ نیو ورزن اویلیبل ہے آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم انسٹال کرنا چاہتے ہیں آلٹ وائی کر دیں گے یا yes کے اوپر ہم انٹر پریس کر دیں گے اب یہ ڈاؤن لوڈ کرے گا تو ہم جوز کرسر آن کر لیں گے اور ڈاؤن لوڈنگ کو مانیٹر کر سکتے ہیں JAWS cursor, LAN, ALT tab, alternative flash player auto dash updater 1.1.0.5. PC cursor, check and update button, JAWS invisible, LAN, LAN, LAN, PC, check and update button. JAWS invisible, real current, focus, LAN, LAN, LAN, frame risk, LAN, LAN, JAWS curse, LAN, LAN, JAWS invisible, curve, LAN, LAN, LAN, PC title is alternative tab, updates tab. ALT tab, downloads. Alt Tab, Gold Wave, Alt Tab, Adobe Flash Player 1 4.0 Installer. Tab, Adobe Flash Player 1 4.0 Installer. I have read and agreed to it. Due to some reasons میرے پاس جاس کرسر سے وہ ڈاؤن لوڈ اسٹیٹس نہیں بتا رہا تھا یا شاید وہ اسپیڈ زیادہ تھی اس وجہ سے وہ جب میں نے آن کیا تو ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا اس لیے وہ اسٹیٹس نہیں شو کر رہا تھا لیکن سم سسٹمز کے اوپر وہ ڈاؤن لوڈ کا مانیٹر آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اور کتنے پرسنٹ ریمیننگ ہے اور کیا سپیڈ ہے یا اگر آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں کیونکہ یہ اتنا بڑا سافٹ ویئر نہیں ہے اگر آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں تو یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اور سامنے فوکس میں آ جائے گا اڈوبی فلیش پلیئر کی انسٹالیشن میرے پاس فوکس میں نہیں آیا تھا تو میں نے آل ٹیپ کر کے چیک کیا تو آل ٹیپ کر کے یہ ایک جگہ پر منیمائز تھا تو اب میں نے فوکس اس پہ لے آیا ہوں ایڈوبی فلیش پلیئر پہ تو اب یہاں انسٹالیشنس اوپن ہے اور یہ لائسنس ایکسیپٹ کا پوچھ رہا ہے تو میں ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو نیویگیٹ بھی کر لیتا ہوں اب اس پہ ہم انٹر پریس کریں گے کیونکہ ہم لائسنس ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایڈوبی فلیش پلیئر کا اب ٹیپ کریں گے دوبارہ انسٹال بٹن پہ انٹر پریس کریں گے اب یہ انسٹال کر رہا ہے اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اب ہم اس پہ انٹر پریس کر دیں گے یہ سافٹ ویئر فلیش پلیئر کا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور جو websites Flash Player use کرتی ہیں ان کے اوپر اب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس جو ویڈیوز ہوں گی وہ پلے ہوں گی اور یوٹیوب ڈیلی موشن ویمیو وغیرہ جتنی ویب سائٹس ہیں جو فلیش پلیئر کانٹینٹ سپورٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایڈوبی فلیش پلیئر کا اپ ڈیٹ ہونا ضروری ہے اور اب ہمارے پاس Adobe Flash Player up to date ہے اور نیکسٹ ٹائم آپ اس کی اپڈیٹ کو اسی طرح انسٹال کر سکتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے com U M A I R H E S C H O L A R at Gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Amir Ijaz dot T K W W W dot U M I R I J A Z dot T K اور متعلقہ لنک پر کلک کیجیے ہیو فن